الله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 وقل لهما لهما قولا كريما جناح الذل من الرحمة وقل رب نحمهما كما ربيان صغيرا محترم حضرین ہماری اپنی زندگی کی حقیقت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے ایک صاف ستھری بالکل بے غبار واضح حقیقت یہ بیان کی کہ تمہاری زندگیوں کا حاصل یہ ہے کہ جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلا پائے گا نتائج اعمال کا اصل مقام تو آخر ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہر انسان کے نام اعمال کا پیش کیا جانا حساب و کتاب سے گزرنا اور اعمال اور اللہ کی رحمت و غضب کے مطابق جو جس کا مستحق ہوگا اس اعتبار سے اس کا انجام ہوگا لیکن مقافات عمل یا جزائے اعمال کا یہ قانون دنیا میں بھی نافذ ہے وہ جزا و سید وا اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو اس کا انجام برا ہی ہونا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا انجام اچھا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو مختلف انداز میں بار بار بیان کیا گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات کے تناظر میں پھر ہمارے گرد و پیش کے پاس واقعات اور حوادث جو وقوع پذیر ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے اور پھر انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم کا بار بار اعادہ کیا کہ لوگ اسے فراموش نہ کریں کہ آپ کی زندگی میں آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں جو بھی بو رہے ہیں وہی آپ کو کاٹنا ہے اور اس کے بہت سارے نتائج خود دنیا میں بھی آخرت سے پہلے برزخ میں برزخ سے پہلے دنیا میں بھی آپ کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں آپ کی زندگی خوشگوار کس بنیاد پر ہوگی کہ آپ خوشگواری کے مستحق اللہ کی بارگاہ میں آپ کی زندگی بری کس بنیاد پر ہوگی برائیوں پریشانیوں مصیبتوں کی ذلت و خواری کے ساتھ اس طرح سے معمور ہو جائے گی بھر جائے گی کہ آپ کے اعمال اس کے مستحق آپ کو بنا رہے ہیں اگر اس تناظر میں اس اصول کی روشنی میں ہم آج مسلمانوں کا کے حالات کا اور دنیا کے عمومی حالات کا جائزہ لیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی بدملیوں برے کرتوتوں کی وجہ سے آج پوری دنیا جہنم نام بنی ہوئی ہے زندگی کا کوئی شعبہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں آدمی مصیبتوں سے دوچار نہیں ہے اور اگر دنیا بھر کے فلسفے اور خیالات سے ہٹ کر ہم قرآن و حدیث کے دین فطرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام حق کی روشنی میں آئینے میں دیکھیں تو ہمیں یہ بھی معلوم کرنے میں جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ اگرچہ ہمارے یہاں بظاہر دینداری کا بہت ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے دین کے کام کا ہم بہت مظاہرہ کرتے ہیں دینی طور سے لوگ الگ الگ دکانیں چلا رہے ہیں لیکن اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ مچایا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ دلوں میں گندگیاں ہیں طہارت و پاکیزگی کی بجائے گناہوں کی آلودگیاں دلوں میں بھری ہوئی ہیں اور اس کے نتائج کی شکل میں مختلف موقعوں پر جہاں جسے برائی کا کوئی موقع ملتا ہے جسے اللہ کی دین کی مخالفت کا کوئی چانس اور موقع حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے مخصوص مقامات پر آدمی نیک ہے دیندار ہے مسجد میں خاص محفلوں میں خاص مقامات پر اپنی نیکی کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن اپنی خلبتوں میں یا ان مقامات پر جہاں اس کی انا اور دین کا ٹکرا ہوتا ہے یا کسی اور مفاد کی طرف اس کو لپکنا لپکنے کا موقع ملتا ہے تو وہ دوسرے مفادات کو ترجیح دے کر دین کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے اس تناظر میں ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی پامالی اس کے بعد رسول کے حقوق کی پامالی اور اس کے بعد عام بندوں کے حقوق کی پامالی ہمارے یہاں عام ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس ذات کا سب سے بڑا حق ہم پر عائد ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ احسان اور بھلے سلوک کے مستحق ہیں وہ ہے ہمارے والدین والدین دنیا کے تمام لوگوں میں تمام رشتوں میں انسان سے سب سے زیادہ قریب ہے اور انسان پر سب سے زیادہ اپنی محبت اپنی اظہار اور قربانی کے جذبات کو نچھاور کرنے والے ہیں اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور رسول جو سب سے بڑے محسن ہیں ان کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں پر والدین کا رکھا ہے عام حالات میں رشتہ جوڑنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکرا کہتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مام ذمب اجدر عجل اللہ القوبتا فی دنیا من من البغی او قطیع وقطیع الرحم او کما قال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی گناہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب دینے میں جلدی کرے اس کے لائق سب سے زیادہ جو گناہ ہے وہ ہے ظلم کرنا وہ قطعی الرحم اور رشتے کا کاٹنا رشتے کا کاٹنا یا رشتے داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا ظلم کرنا آپ کا ماتحت ہو یا کوئی بھی شخص ہو اور ظلم کی مختلف شکلیں تقریباً ہر وہ چیز جس میں آپ کسی کا حق طلب کرتے ہیں وہ ظلم ہے اپنے آپ پر بھی ظلم آتا ہے اگر اس کو عموم میں دیکھا جائے تو تمام گناہ اس میں آ جائیں گے لیکن دوسروں پر زیادتی کرنا سرکشی کرنا تکبر اور گھمنڈ کرنا دوسروں کو دبانا یہ ایک ظلم ہے یہ ایک گناہ ہے اور دوسرا رشتہ داری کو کاٹنا اللہ تبار اللہ کے رسول سے کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ سب سے زیادہ اس لائق ہیں کہ اللہ تفہی تخر فی الآلہ جملہ میں بھول رہا تھا حدیث میں یہ جملہ کہ آخرت میں جو اس کا عذاب اللہ نے متعین کر رکھا ہے وہ تو ہے ہی اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کا عذاب دیتا ہے رشتے کا کاٹنا اور رشتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل والدین کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بڑی تاکید کی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کے حق کا ذکر کیا سورہ انعام میں قل ما حرم اللہ الا اياه وبالوالدين احسانا اب آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تم پر تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے ایک تو یہ کہ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو یعنی والدین کے ساتھ کرنا حرام ہے سورہ نسا کے جو دس حقوق بتائے گئے وہاں شرک کے بعد شرک کی ممانعت اور توحید کے حقوق بعد سب سے پہلا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے یہاں جو میں نے بنی اسرائیل کی آیت پڑھی مصنوعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقضا رب کا اللہ تعبد اللہ تمہارے رب نے یہ صاف صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی جتنے بھی امور تعبدی ہے سب صرف اللہ کے لیے خاص رکھو اس حکم کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا جنت میں داخلے سے دور کی بات ہے وہ ایمان میں دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا اور جب یہ درست ہو جائے تو اب دنیا کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ نے بتایا کہ بل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ احسان کرو حسن سلوک کرو احسان کیا ہے حسن سلوک اللہ کے ساتھ احسان عبادت میں ہوتا ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو یہ نہیں تو کم سے کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک سب احسان میں شامل ہے اور ایک احسان وہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دے رہے ہیں فرض دے ادا کرنے کے ساتھ مستحب بھی دے رہے ہیں قرض دینے کے ساتھ مزید بڑھا کر دے رہے ہیں یہ احسان ہے ہے انصاف سے زیادہ اس چیز تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک حسن سلوک کرنا اس کے لیے قرآن حدیث میں ایک لفظ ہے بیر ویر کے معنی نیکی ہے پورا کرنا ہے کئی معنی ہے تو اس کے مفہوم کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جس سے والدین کی خدمت ہو اطاعت ہو جس سے وہ لوگ خوش ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رزل رزل رزل اللہ تبارک تعالیٰ فی الوالدین والدین سخت اللہ تبارک فی سخت الوالدین یہ تی جی کی روایت میں والدین کا لفظ ہے مسلم شریف کی روایت میں رزل والد ہے فی رضل والد والدین کے بجائے والد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش اللہ کی رضامندی والدین کے خوش ہونے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں کیوں یہ اللہ تبارک کہا آپ اور ہم چاہتے ہیں اللہ کو جو اگر آپ کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک ہے اور وہ ناراض ہے آپ سے آپ کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا آپ کے خلاف اس کی زبان سے بدوا نکل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں سلامت ہاں، مستجاوات تین لوگ ایسے ہیں کہ ان ان کی کی دعوت دعائیں بد دعائیں قبول ہوتی ہیں لاش سکتا کا پیے میں اس پر کوئی شک نہیں جس میں سے ایک تین میں سے ایک ہے دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا وہی جو باغی آ گیا ایک ہے مسافر کی بد دعا اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ والدین کی یا والد کی والد کا لفظ ہے والد کی بدوا بیٹے کے حق میں اور تین لوگ ہیں جو جنت میں اسی حدیث میں آگے کہا کہ تین لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے ارے آپ کو لے والد ہے پہلے نمبر پر کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ولمد مینو الخمر اور شراب پر مداومت کرنے والا مسلسل شراب پینے والا اور وہ شخص جو احسان کرنے کے بعد کسی کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے احسان کرتا ہے کچھ دیتا ہے اور پھر اسے جتاتا ہے احسان جتانے والا تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اس میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی سختی رسول اللہ علیہ نے اس سخت سخت بات کیوں بیان کی ہے کہ والدین کی نافرمانی حقوق حقوق کا لفظ ہے ہر وہ چیز جس سے والدین کو تکلیف پہنچے ان کو ایزا پہنچے یہ حقوق میں داخل ہے یہاں تک کہ اگر والدین غیر مسلم ہے تب بھی ان کی فرما برداری کرنی ہے حقوق سے بچنا ہے یہ کہ کہ والدین والدین ایسی ایسا کوئی حکم دے اگر آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ناراض ہو رہا ہے ایسی صورت میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے چاہے والدین ناراض ہو اس صورت میں بندے پر بیٹے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافیت اور شریعت کی مخالفت میں والدین کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ آگے سورہ سورہ لکمان کے بھائی جہازہ کا اللہ ارتو شل کر بھی مالک صلاح کا بھی علم فلاح ہوتے ہما وہ صاحب ہمارا پھر دنیا معروف ہے اگر والدین تم پر اس بات پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کا تم پر تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے تو تب ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو لیکن اس کے باوجود کہا وہ صاحب ہما پھر دنیا معروف ہے دنیا کے امور میں ان کے ساتھ اچھی مصاحبت اور سنگت اختیار کرو یہاں ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض مرتبہ جب بیٹے بیٹی اور والدین میں برائیاں ہوتی ہیں تو لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ میرے والدین ایسے ہیں ٹھیک ہے میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں کہی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ اتنا کہو جھڑکو نہیں اچھا سلوک کرو نافرمانی نہ کرو دکھ نہ دو میں مانتا ہوں لیکن میرے ابا میرے میری والدہ ایسی نہیں ہے یہ اس قسم کی حرکتیں ان کے سرگز ہوتی ہے جو برداشت نہیں کی جا سکتی میرا سوال ایسے لوگوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہا قرآن مجید میں فرمایا اس آیت میں جو سورہ لقمان کی میں نے پڑھی آخری ٹکڑا کہ اگر وہ شرک بھی کر رہے ہیں تب بھی ان کے ساتھ اسی نے سلوک کرنا ہے آپ کے ساتھ والدین نے ایسی کون سا حرکت کی ہے جو شرک سے بڑا گناہ ہے شرک کے گناہ کے باوجود ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں اور فلاں وجہ سے میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں آپ کی بیوی کو تکلیف دے دی آپ کی کسی نفسانی خواہش یا پسند اور ناپسند کے کا خیال نہیں رکھا یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس سے آپ کو برا لگ گیا آپ کے دوستوں کے لیے مصیبت ہو گئی ہے تب آپ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرو گے یہ کوئی جواب نہیں ہے یہ اپنے آپ کو آپ تسلی دیتے ہیں کہ والدہ قرآن عزیز کو میں مانتا ہوں اور لیکن بات ایسی ایسی ہے آپ قرآن عزیز کو نہیں مانتے اگر والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو والدین کی رضامندی سے جوڑا کیوں اس لیے کہ بندوں میں اگر احسان اور حسن سلوک کی بات ہے تو جتنا احسان والدین اپنے بچوں پر کرتے کوئی نہیں کرتا دونوں کے درمیان جو تعلق ہے ایسا تعلق کسی رشتے میں نہیں ہے رات اور دن کا جاگنا اپنی خواہشات پر والدین اور بچوں کی خواہشات کو ترجیح دینا خود بھوکے رہ کر انہیں کھلا دینا خود ننگے رہ کر یا پرانے کپڑے پر بیت کر لی اور نیا کپڑا بچوں کو کھلا دیا اور اس سے پہلے کے جو احسانات ہیں اس کی تربیت کے سلسلے میں وہ دنیا کی تربیت ہو یا یا دین کی تربیت ہو اس سلسلے میں مختلف قسم کے نشے و براہ اور میٹھے اور گرم کو گرم اور سرد کو برداشت کر لینا یہ صرف والدین کا حصہ ہے دنیا میں کوئی رشتہ کسی رشتے دار کے لیے ایسا نہیں کرتا اتنا مخلص نہیں ہوتا نوجوان کہتے ہیں فلاں کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا یہ بات اگر والدین کے بارے میں کوئی کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اتنی قربانیاں اور اتنا زبردست رشتہ ہے اسی بنیاد پر اپنی رضامندی کو والدین کی رضامندی سے جوڑ دیا کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ جنت چاہتے ہیں والدین ایسے کتنے واقعات ہیں اللہ کے رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں قربانی بھی دینا چاہتا ہوں اور اس سے میں آخرت کی کامیابی چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا طلبگار ہوں اب تبھی بزانی کا وجہ اللہ اور ان والد جب میں تو آپ کے پاس آیا اللہ کے رسول تو میرے والدین رو رہے تھے لیکن پھر بھی میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجیٹ ہوما کما اب کئی تو ہوما واپس جا اور اپنے والدین کو ہنسا جس طرح تمہیں ان کو رولایا کو جس طرح تم نے آنسو بہایا ہے تو رولا یہ تیرا ہے ہے اور کئی صحابہ کا الگ الگ کسی نے آگے کہا میں جانا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں کہا والدین ہے نہیں کہا صرف والدہ ہے کہا کہ اس کی خدمت کرو اس لیے اہل علم نے کہا کہ والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر مسلمانوں کے مقابلے اور جنگ و جہاد کا ایسا ماحول نہ ہو کہ ہر شخص پر فرض ہوتا ہو تو ایسی صورت میں والدین کی یا ان دونوں میں سے جو موجود ہے کسی ایک کی اجازت کے بغیر آپ اللہ کے راستے میں جانے یہ اس وقت جب متعین نہیں ہے شخص پر کتنا حق ہے والدین کی اسپیشلٹی وبیل احسان میں کیا آتا ہے علامہ حجر الگ کلانی اور علامہ ذہبی نے کہا کہ یہ صرف قبیلہ گناہ نہیں ہے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا صرف قبیلہ نہیں ہے اکبر القبائر میں سے کبیرہ میں بھی بڑے گناہوں میں سے سے پہلے میں نے جھوٹ والے مت سلسلے میں حدیث پیش کی تھی اللہ کے رسول نے جو بڑے گناہوں کا بھی اکبر القبائر کیا کیا ہے تو اس نے کہا اللہ کے ساتھ شیر کرنا دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا تیسرے نمبر پر لیٹے ہوئے تھے ٹیک لگائے ہوئے تھے بیٹھ کر کہا کہ وہ اور چھوٹی گواہی دینا چھوٹی گواہی دینا چھوٹی گواہی دینا اتنی مرتبہ کہا کہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے سوچا کیوں بولا دوسرے نمبر پر کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنا تو اہل علم نے کہا علامہ ابن حجر نے کہا کہ یہ اکبر القبائر میں سے ہے والدین کی نافرمانی یا حقوق اور جو گناہ آپ دوسروں کے ساتھ دماغ میں رکھ لیجیے اگر دوسروں کے ساتھ آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ گناہ سزیرہ ہے اگر کسی کو آپ نے گالی دی کسی خاص ماحول میں آپ وہ گناہ سزیرہ کی شکل بن رہا ہے تو جو دوسروں کے ساتھ آپ کا گناہ گناہ سزیرہ ہے اگر وہی بات سنو آپ والدین کے ساتھ رہے تو یہ صغیرہ سزیرہ نہیں رہے گا یہ گناہ سزیرہ ہو جائے گا کیا حق ہے والدین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے لیے میں خود اس کو اشارے کر رہا ہوں ہر شخص کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دے دیا ہے تو لینا واپس جائز نہیں ہے العائد فی حبت ہی کل کلبل آئےد علاقہ ایک ہی متعدد صنعتوں سے یہ حدیث ہے صحیح کہ اپنے حبا کو تحفے کو دے کر واپس لوٹنے والا اس کو لے لینے والا وہاں بہت لوگ یہ چیک کرتے ہیں طلاق ہو رہا ہے تو جو تحفے میں کے سامان ہے وہ بھی واپس لیتے ہیں لوگ اور نہ جانے کون کون سی شکلوں میں کسی سے ناچاقی ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ کتا جو قے کرے اور قے کر کے دوبارہ اپنے قے کو چاٹتا ہے اتنی بری تصویر لئی سلانا مسل اس ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے اب جو بہت تیر مارنے والے پوکھا ہیں ہمارے یہاں پیسے کی کتابوں میں لکھا ہے جو لوگ واپس لینے کے لیے اب راستہ پوچھتے ہیں نا ہمارے یہاں لوگ کچھ مولانا لوگ کو توحفے صاحب دیتے ہیں بولتے ذرا اس معاملے میں کچھ راستہ نکالو رات کا نکالا لوگوں نے کہا کہ وہ چھو کتے کے لیے کو چاٹنا حرام نہیں ہے اس لیے لینا بھی حرام نہیں ہے واپس لینا یہی ہماری فقاہت اور اس کا رس کرتے فیٹر کو نہیں مانتے دیکھو ایسا بھی فیکر نہیں مانتے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ گندی اور بری مثال ہے ہی نہیں آپ کہتے کتے پر حرام نہیں ہے کتا شریعت کا مکلف ہے یہ تو اللہ کے رسول وسلم نے اس کا گھٹیا پن اور اس کی گندی مثال بیان فرمائی اور کوئی مومن ایسی گندی مثال کا سزاوار اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو کھیبا کر کے واپس لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے لیکن حدیثوں میں ہے کہ والد اپنے بیٹے کو بیٹی کو ہیبا کرنے کے بعد واپس لے سکتا ہے اب دیکھیے والدین والد اپنا لے سکتا ہے ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اب جیسے بوڑھے ہو گئے بیچارے گھر میں بیٹھے ہیں پگار لے کے آئے تنخواہ لے کے آئے تو تھوڑا سا والدین کو دیا خود اپنے پاس زیادہ رکھا ٹھیک ہے اگر ان کی ضرورت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے ایک صحابی اللہ کے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ طالبان کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا کہ ان نبی ولاد اللہ میری اولاد بھی ہے مال دولت بھی ہے وہ ان ابھی وہ ان ابھی تو مالی میرے والد یہ چاہتے ہیں کہ میرے مال کو ختم کر دیں یا خرچ کر دیں تو کیا ان کا یہ حق ہے مطلب یہ سوال تھا ان کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا علامہ مالوانی نے اس کو صحیح کہا ہے ہے میں میں وغیرہ بھی دوسری حدیث کی کتابوں الگ الگ الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان مال کا ان کا مال ابھی تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا اب اس پہ کچھ لوگوں نے بحث کی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا پورا مال لے کے اس کو محروم کر دے اور کسی دوسرے بیٹے کو دے دے یا اس طرح کے تصرف آپ اس کو حاصل ہو گیا نہیں والد اور والدہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بیٹے بیٹی کے مال سے جس قدر ضرورت ہے حاصل کر سکتے ہیں کھانے پینے میں علاج معالجے میں جو بھی ان کی جائز ضرورت ہے ہر جائز کام میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا خرچ کرنا اپنے بجائے اپنے اولاد کے مقابلے میں ان کو ترجیح دینا یہ ان کے حسن ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک میں ثابت ہے وہ حدیث ہم نے سنا تین لوگ غار میں پھنس گئے تھے بارش ہو رہی تھی تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے مصیبت سے نکلنے کی پناہ پناہ مانگی مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ ہے یہ آپ پریشان ہیں آپ کا کاروبار بن بندی میں ہے گنہ گار ہے غرب و عزیز میں ہے بعض صحابہ کا عمل ہے کسی نے آگے کہا نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہا تمہارے ماں باپ ہے کہا والدہ ہے اور اس کے ساتھ مجھے شروع کرو اللہ معاف کر اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو توبہ و استغفار کے ساتھ ایک طریقہ گناہوں کی معافی کا گناہوں کی شامت کا اور عذاب کو ٹالنے کا یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اچھا کام کرے اور اچھے کام میں بہترین کام یہ ہے کہ آپ ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس میں سلوک کرے موجود اس سے عذاب ٹلے گا اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول سے بھی مروی ہے کہ تم اپنی ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا تو ہمارے یہاں لوگ یہ سوال کرتے ہیں میں نے عرض کیا اور یہ بہت کامن عام ہے بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں کچھ گھروں میں بڑا مسئلہ ہے کہ ماں باپ کے ہاتھ میں گھر کا خرچہ ہے اور وہ پریشانیاں اٹھاتے ہیں بیٹا جو ہے کام کر کے لاتا ہے اپنے شوق کے لیے بڑے بڑے خرچ کر رہا ہے اس کے شوق میں اس کو تکلیف نہیں والدین کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے وہ مقروض ہو رہے ہیں وہ قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں وہ پاس پڑوس کے اس کا اس کے آگے اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھیک مان رہے ہیں آپ پھیلا رہے ہیں اس کی پیشانی پہ بل نہیں آتا یہ لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو سکی پوچھ اور بہترین شخص اور بے نیاز بنا کر پھر پھرتا ہے اپنی تنخواہ اور کمائی کا زیادہ حصہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور ضرورت سے کہیں زیادہ شوق پر خرچ کرتا ہے اور گھر کے لوگ ضرورت کے لیے خاص طور سے ماں باپ ضرورت کے لیے ترستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس دلایا سورہ لکمان نے کہا کہ بابا علی انسان اب والدین ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو وصیت کی بخشی مرنے والا یا سفر پر جانے والا کرتا ہے اللہ جب کہتا ہے تو کیا مطلب تاکیدی ہو صرف حکم نہیں دیا تاکیدی حکم دیا یعنی اس میں زیادہ شدت ہے کہ ہم نے انسان کو سختی سے حکم دیا ہے کیا چیز بات کا بے والدین اس کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے حملت ہو اللہ وحن ذرا سوچو اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ کیا اس جانے کہ اس کی ماں نے اس کو دکھ پر دکھ اٹھا کر جو ہے حمل کی شکل میں رکھا اپنے پیٹ میں وہ حنن حلا وحین کا کمزوری پر کمزوری کہیں مشقت پر مشقت کریں یا دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کا مطلب جب استقرار حمل ہوتا ہے کسی خاتون کے شکم میں مادر رحم میں تو حمل ٹھہرنے کے بعد جیسے جیسے اس حمل کی افزائش ہوتی ہے اس کو بڑھتا ہے اس کا مطلب ویسے ویسے اس عورت کو تکلیف پڑتی ہے اس کا بوجھ بڑھتا ہے اس کی کمزوری بڑھتی ہے مشقت میں اضافہ ہوتا ہے اس بڑھتی ہوئی تکلیف کو وہ اسی سے جھیلتی ہے ہمر ہو وہ ہو اور پھر اتنا ہی نہیں پیدائش کے بعد دو سالوں کی مدت تک اس کو دودھ پلایا یہ قرآن کی آئے صاف کرے کہ دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے یہاں بھی کچھ لوگوں نے اپنی عقل بتائی اور کہا کہ ہمارے مسلک اور امام کا کہنا ہے کہ ڈھائی سال کی لا قرآن میں ایسا ہے ہاں ہوگی ہمارے امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی قرآن صاحب موجود ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں یہ ہے تقلید کی برائی خامی اللہ اور اس کے رسول کے مقابل کوئی بھی آ جائے تو پھر قابل قبول نہیں ہونا چاہیے بندہ کے ایمان کا واضح تقاضا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے کوئی کسی کو مسلقی اختلاف کا نام دے کچھ بھی دے ہمارے اوپر جو مصیبتیں مصیبتیں آ رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے اور میں اسی تناظر میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی بھی پامالی ہو رہی ہے اور جو ہمارے قریب تر جتنے حقوق ہیں ہم ہر جگہ جو ہے حقوق کی پامانی کر رہے ہیں اور اس کو سر فہرست دیکھو لے جائیں گا دو سال تک اس نے اپنا اپنے سینے سے غذا غذا غذا فراہم کی ماں نے بچے کے لیے اس اعتبار سے ماں کا حق کچھ علماء نے بخانے کا آگے بڑھا ہوا کچھ کہتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کا برابر کا حق ہے بعض فوکا کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ ماں نے زیادہ مشقت اٹھائی ہے حمل کی دودھ پلانے کی تربیت کی اس اعتبار سے اس کا حق زیادہ ہے اور ایک سے زیادہ صحابی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے تو آپ نے کہا تیری ماں ہاں پھر اس کے بعد کہا تمہاری ماں ہاں پھر اس کے بعد کہا تمہاری ماں کا اس کے بعد تمہارے باپ پھر اس کے بعد باپ کے بعد الاقرب فلاقرب جو قریب سے قریب رشتے ہے تو تین مرتبہ ماں کا حصہ بتایا چوتھی مرتبہ باپ کا بتایا اس اعتبار سے ماں کا حق زیادہ بڑا ہوا ہے تو حسن سلوک خدمت نرمی شفقت رحمت ماں کی زیادہ ہوگی لیکن جب گھر کا معاملہ ہو ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ابا یہ کہہ رہے ہیں والدہ یہ کہہ رہی ہے دونوں میں اختلاف ہے تو کس کی بات مانی جائے تو وہاں حسب حال فیصلہ کیا جائے گا کہ دین کے مطابق جس کا فیصلہ ہے فائدے کے مطابق اس کا فیصلہ ہے اور خاص طور سے اگر باپ ہے تو چونکہ باپ کو گھر کے سربراہ اور امیر کی حیثیت حاصل ہے اس لیے اس کی بات ماننے وہاں ترجیح دی جائے گی گھر کے اندر کی بات ہے تو والدہ کی بات کو ترجیح دی جا سکتی ہے کہ وہ زیادہ جانتی ہے خارجی امور کی بات ہے باہر سے متعلق باتیں ہیں تو باپ کے بات کو ترجیح دی جائے گی الگ الگ اخوال ہے بہرحال دونوں کی بات کا لحاظ رکھنا ان کی اطاعت کرنا ان کی خدمت کرنا یہاں تک کہ اہل علم نے کہا کہ اگر شرعی دائرے میں ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹی بیوی کو طلاق دے دو بیان کرنے جا رہا ہوں سمجھنے والی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام جب گئے حضرت اسماعیل کے پاس اور ان کی بیوی وہ موجود نہیں تھے بخاری میں ہیں پوچھا کیا حال ہے کہا بڑے برے حالات ہیں یہ ہے وہ ناشکری دیکھی بی بی بیٹی میں ایک نبی کی زوجی بیوی ایسی نہیں ہونی چاہیے حضرت ابراہیم نے سلام وغیرہ سنایا اور کہا کہ وہ آئیں تو کہنا چوکھٹ بدل دے گھر کی حضرت اسماعیل کو جب یہ میسج ملا پیغام ملا سمجھ گئے اور کہا کہ وہ چوکھٹ سے بات تم ہی ہو اور انہیں طلاق دے دیا باپ نے کہا بیٹے کو طلاق دے دیا یہ واقعہ دونوں نبی تھے باپ بیٹے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اور ان کے بیٹے ابن عمر دونوں صحابی ہیں عمر نے کہا اپنی فلاں بیوی کو طلاق دے دو اپنے بیٹے سے کہا اللہ حضرت ابن عمر آئے اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے عمر بن خطاب میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹی بیوی کو دے دیتا تم طلاق دے دو اگر والد کہہ رہے ہیں تو دے دو اب یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھی سمجھانے آنے آنے میں جھگڑا ہو گیا بڑوں کا جھگڑا ہوا اور پھر آگے بولنے لگے لوگ کہ یار بیوی کو طلاق دے دو اس گھر کو تکلیف دینی ہے تو کیا طلاق دیتے سوالات لوگ پوچھتے ہیں اللہ ابن حجر السلانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ اگر بیوی محبوب ہے اور شریعت کی بنیاد کوئی ایسی موجود نہیں ہے جس پہ بے ماں یا باپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو تو پھر ماننا حکم ماننا ضروری نہیں ہے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے بیٹے سے کسی نے پوچھا یہی سوال تو انہوں نے کہا کہ میرے والد احمد بن حمبر رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا اگر بیوی کو باپ بیٹے کو کہے کہ بیوی کو طلاق دے دے تو حضرت ابراہیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ صلاح والسلام کی طرح اس کو مان لینا چاہیے فوراً طلاق دینا دے دینا چاہیے تو امام احمد نے بہت اچھا جواب دیا کہا اس حکم کی تعمیل کرنے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ باپ جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عمر کی طرح ہے کہ نہیں حضرت عمر کی طرح حضرت ابراہیم کی طرح یعنی اللہ کی شریعت کی پاسداری کرنے والا اللہ کے دین کا لحاظ کرنے والا اس کے دائرے میں رہ کر کوئی بات کہنے والا اگر ہے تو ٹھیک ہے سب اس کے ساتھ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے گی ورنہ یہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا اہل علم کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر والدین میں سے کوئی کسی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے دماغی توازن بگڑ گیا ہے اب وہ غصے کی حالت میں یا پاگل پن والی کیفیت میں کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جس میں نقصان ہے جو صحیح نہیں ہے اور ایسی صورت میں ان کی کسی بات کو بیٹے نے نہیں مانا بیٹے بیٹی نے تو یہ بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا یہ علامہ ابن حجر وغیرہ نے یہ سراحت کی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کی اطاعت اللہ کی شریعت کے دائرے میں ہوگی دوسرے یہ کہ اس شکل میں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو کسی بھی شکل میں والدین کو کسی قسم کی تکلیف دینا کسی بھی بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی وہ اپنے اوپر واجب کرتا ہے اور دنیا میں اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے ایسے ہمارے یہاں لوگ واقعات بیان کرتے ہیں میں نے نے دیکھا ایک تابعی بیان کیا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا مساوی الاخلاق نامی کتاب میں اس کو درج کیا ہے اہل علم نے نقل کیا ہے کہ میں آج دیکھوں گا میں آج دیکھوں گا کہ اپنے والدین کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا کون ہے اور سب سے برا سلوک کرنے والا کون ہے لمبا واقعہ ہے تو اس میں اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے انتہائی کڑی دھوپ اس میں ایک شخص کے بدن پر بوڑھا آدمی ہے اور اس کے اوپر پانی کا ڈول ہے اب وہ پانی نکال نکال کے کھیتی میں ڈال رہا ہے اور اس کو پہنچا رہا ہے جانوروں تک اتنی شدید دھوپ اور گرمی تھی کہ اس زمانے میں اونٹ یہ کام نہیں کر سکتے تھے اس دھوپ میں لیکن یہ بوڑھا شخص کر رہا ہے میں وہاں پہنچا تو دیکھا اس کے پیچھے ایک آدمی بھی ہے جو ہاتھ میں ایک ایک, ایک کوڑے جیسے رسی لے کر کھڑا ہوا ہے اور اگر اس کو بوڑھے کو کچھ کوتاہی کرتا دیکھتا ہے تو اس سے مارتا بھی ہے تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم اس آدمی کو جو اتنا بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو رحم کرو اللہ واسطے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور ایسا ایسا کرو ان کو کچھ کہا تو کہا کہ تم یہ جو باتیں کہہ رہے ہو نا وہ بوڑھے کمزور اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ میرے باپ بھی ہے ہاں پھر بھی تم یہ کہہ رہا تھا ہاں میرے باپ نے میرے دادا کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا تم کہا کہ سب سے زیادہ واقعی یہ شخص اپنے ماں باپ کا سب سے زیادہ نہ فرما اب اس واقعے کو اور ایسے کئی واقعات ہمارے ارد گرد بھی نظر آئیں گے ہمارے اپنے شہر میں کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی اس کا اس کی موت نہیں آئی جب تک اس نے بھی اپنی ذلت نہ دیکھ لی یا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہ کیا ہو اس کی اپنی اولاد میں یورپ کے وہ لوگ جو اپنے والدین کو حکومت کے حوالے کرتے ہیں اخبارات میں ایسی خبریں آئی ہیں اولڈ ایج ہوم اب میرے ہندوستان میں بھی بننے لگا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کو حوالے کر دو حکومت والے حکومت کے افراد دیکھ ریکھ کریں گے اور نوجوان بیٹے بیٹیاں ان کو موج مستی کرنی ہے پیسے کمانے ہیں دنیا کے دنیا کی مصروفیات ہیں تو اس کے لیے ماں باپ کے لیے فرصت بھی نہیں ہے یہاں تک کہ ایسے واقعات ہوئے واقع موقع نہیں ہے کہ موت ہو گئی اولڈ ایج ہوم سے تین بیٹے اور بیٹی کو فون کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا کی موت ہو چکی ہے تو اس کے کے ان آخری رسومات میں آپ حاضر ہوتے تو کسی نے کہا کہ میں میٹنگ میں ہوں کسی نے کہا میں دوستوں کے ساتھ فلاں اور مقام پر ہوں کسی نے کہا میں بہت ضروری کام میں مصروف ہوں آپ کر دیجئے کیا خرچہ آتا ہے ہم بھیج دیں گے تو بیٹوں کو اپنے والدین کی میت میں شرکت کی فرصت نہیں اور قرآن کی یہ آیتیں جو آج ہم اور آپ سن رہے ہیں جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں یہ جب اسی ایسے ہی اولڈ ایج ہوم میں سویڈن کے کسی کچھ مسلمانوں نے جا کے سنائی تو وہاں کے بوڑھے ماں باپ رونے لگے کھڑے ہو کر پینتیس پینتیس لوگ تھے اور ایک نے نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم یہ یہ حکم سنانے میں قرآن کی بات ہم کو بتانے میں چالیس سال کی دیری کر دی اگر وہ زندہ اگر اس وقت تم نے ہم کو سنایا تھا چالیس سال پہلے تو ہم اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرتے اور آج ہم اپنے بچوں میں یہاں کی تنہائی میں اپنے آنسو نہ بہاتے ہوئے ان کے بیچ رہتے ایک شخص اپنے بیٹے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ جو گود میں کھیل رہا تھا چھوٹا موٹا اپنے بوڑھے باپ کو لے جانے لگا اولڈ ایج ہے یہ بھی خبر آئی تھی پوتے نے پوچھا دادا کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو کہا اب ہم ان کو رخصت کرنے جا رہے ہیں ایسے ایسے مقام پر چھوڑنے جا رہے ہیں چھکا بھائی کہا پاپا دادا واپس کہا کیوں کہا بوڑھے ہو گئے بوڑھے لوگوں کو ہم وہاں چھوڑ دیتے اچھا تو ابو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے میں بھی آپ کو وہیں چھوڑ دوں گا اس قسم کی معصومانہ بات جب اس نے کی تو اس نے فوراً بریک مارا اور گاڑی کو واپس لیا بیٹا جب ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو ڈالتا ہے تو اس وقت اسے یہ تصور نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا جوان ہو کر میرے اولاد جوان ہو کر میرے ساتھ کرے گی تو مجھ پر کیا گزرے گی کچھ لوگوں کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے گاڑی واپس کر لی لیکن کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں ہمارے اور آپ کی طرح ایسے بہت سے لوگ سماج میں ملیں گے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوگا ہم بہت چالاک ہیں ہم نے برائیاں کی ہیں ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کی ہے تو کچھ بار پار کر لیں گے مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ پڑھ لو تو اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لو تو سارے گنا معاف اتنے اتنے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے ہم نے جا کے اکٹھا ہو کر دعا میں شرکت کر لی تو سارے گنا پاپ دھو ہی جائیں گے ایسا ایسا کر لیا تو آپ کوئی بھی گنا کرو سارے مسائل حل ہو جائیں گے یہ دین کی نہایت غلط تعبیر ہے آپ قرآن حدیث کے یہ سارے فرامین وعیدوں اور وعدوں کو رد کر رہے ہیں ایک شخص والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ سبحان اللہ الحمدللہ للہ کہلے وہ بھی ختم ہو جائے گا ناممکن یہ کے اور ثواب ہے نیکی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن حقوق العباد میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو حق متعین کر دیا ہے اس کو آپ کو ادا کرنا ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسوا دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ولادت سے پہلے اپنا باپ کھو چکے تھے یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے پھر والدہ بھی ہوش و میں موجود نہیں رہی لیکن جب نبوت مل گئی مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب کا منحو حولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود رونے لگے اور اپنے آس پاس گرد پیش کے جتنے صحابہ تھے ان کو بھی رولا دیا اللہ کے رسول کو دیکھ کر ہوتا دیکھ کر کیسے روایتوں میں کیسے عمر نے پوچھا بے ابھی بے ابھی کا بے ابھی انت و امی اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فضا آپ کو کس چیز نے رولا دیا کہاں عمر کوئی بات نہیں بات اتنی ہے کہ استاذن تو ربی کہ میں نے اللہ سے یہ اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی لی لیکن مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تو اس چیز سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں یہ ان کے حسن سلوک ہے ماں باپ کے تعلق سے شفقت ہے لیکن اجازت نہیں دی گئی اس لیے کہ ان کی بہت شرک پر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی کتاب الایمان میں حدیث ہے ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرے والد کہاں ہے کہا جہنم میں وہ رنجیتا ہو کر جہنم واپس بلایا کہا کہ تمہارے والد میرے والد دونوں جہنم صحیح مسلم شرک پر موت ہوئی تھی کچھ لوگ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی والدہ اور والد کو قبر سے نکال کر کلمہ پڑھوایا شہادتین پڑھوایا اور پھر واپس قبر میں داخل کر دیا ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن یہ حدیث من گھڑت ہے جھوٹی ہے امام بحثی نے دلائل کنگو میں نقل کر کے کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے صحیح حدیث یہ ہے جو میں نے مسلم کی بیان کیا اور اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ لگے اور کہا کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی اجازت نہیں دی گئی اسی لیے اللہ کے عذاب کے تصور سے یہاں سے جڑ گئی اپنی والدہ کی رفتہ رحمت کی پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میرے والدہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرو اللہ نے اس کی اجازت دے دی بس تم بھی قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ موت ہو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دودھ پلانے والی ماں آ گئی سب کو ہٹایا بستر بچھایا احترام سے بٹھایا پوچھا کہا کہ انہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث یہ بھی ہے والدہ نے جواب میں دیکھا کہ مجھے مسلمان کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی پوری بڑی بات ایک صحابی اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے لیکن کہنے والی والدہ تھی رونے لگے کہا رجا تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا روتے ہی روتے ہوئے میں نکلا اور راستے بھر روتا اللہ کے رسول اللہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا وہ مجھ ہے اس کو دعوت دے رہا تھا تو وہ اسلام کی دعوت تو قبول نہیں کی الٹا آپ کے بارے میں بری باتیں کہہ رہی جو مجھے نہ پسند ہے نہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ کے رسول آپ سے گزارش ہے دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری والدہ کے اسلام لانے کی کی ترغیب کی دعا کر لیجیے اللہ کے رسول نے دعا کہ اللہ عما اللہ عما عہد اما ابی ہو اے اللہ ابو ریہ کی والدہ کو ہدایت دے دیں کہا کچھ دیر بعد جب میں گھر لوٹا اللہ کے رسول کی دعا کی خوشی کے ساتھ کہ جب آپ نے دعا کی ہے تو ضرور اس کا نتیجہ برآمد ہوگا یقین تھا اللہ کے رسول کی دعا ضائع نہیں پہنچے تو کہا دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے گھر میں میں نے کان لگایا تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی پیروں کی آواز آئی دستک دی پوچھا کون کہا ابو رہا کہا ابو رہا تھوڑی دیر انتظار کرو والدہ کی آواز آئی کہا تو کچھ دیر کے بعد والدہ نے دروازہ کھولا اصل میں وہ غسل کر رہی تھی پاک صاف ہو رہی تھی اور پھر انہوں نے غسل کرنے کے بعد جب دروازہ کھولا تو مجھ سے کہا کہ ابو آؤ اور کہا کہ سنو اللہ اللہ محمد رسول انہوں نے کلمہ پڑھ لیا میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی اور میں واپس اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ کی بار میں خوشی سے رو رہا تھا والدہ کی ہدایت کی کوشش کی اللہ کے رسول سے درخواست کی ہدایت لے آنے پر بے طرح خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے کہ خوشی سے ہو رہے اور اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ ابو حرا اور ان کی والدہ کو مسلمانوں کے نزدیک محبوب بنا دے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو ہم دونوں کے نزدیک محبوب بنا دے اللہ کے رسول نے دعا کی ایسے کتنے واقعات صحیح مسلم ہی کی کا لمبا واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ کرن قبیلے کے ایک شخص ہوں گے اویس کرن اویس ابن عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اویس کرن کرن سے سے یمن کے قبیلے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا اس کے اس کی والدہ ہوگی جس کی وہ جن کے ساتھ وہ بڑا اس سے سلوک کرتے ان کے بدن میں برف کی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دے دی ہوگی سوائے ایک درہم کی جگہ وہ تمہارے پاس آئیں گے مستجاب الدعوات ہوں گے تم ان سے استغفار کی دعا کی درخواست کرنا استغفار کی درخواست کرنا صحابی رسول سے کہا جا رہا ہے اور یہ کہا اسی حدیث میں خیر الطابعین بہترین طابعین میں سے ہیں تابعین کے سردار میں سے ہیں مسلمان ہو گئے تھے لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بعض دوسری تفصیلات سے ملتا ہے اللہ کے رسول وسلم کی جناب میں حاضر نہیں ہو سکے آپ کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی تو یمن سے جو بھی شخص آتا تفصیلی روایت میں یہ ہے حضرت عمر اس سے پوچھتے تھے کہ تم لوگ اویس کو جانتے ہو کیا اویس تم میں سے کیا پوچھتے پوچھتے ایک دن ایک قبیلہ ایک وقت آیا وہی کرم تھا قبیلے کا یمن سے حضرت عمر نے جا کے ملاقات کی اور پوچھا کہ تم تم تم میں میں سے کوئی اویس کرنی کو جانتا ہے اویس اویس ہے تو میں موجود تھے کہا میں اویس کہا انتا اویس ابن عامر اویس ابن عامر ہے آپ کہا ہاں ہاں مرادن تم امین کرن مراد قبیلے سے اور پھر کرن قبیلے سے کہا ہاں کہا لکا ام لکا امن کہا تمہاری ماں ہے کہا ہاں کہا تمہارے تم کو برس کی بیماری تھی جس کو اللہ نے ٹھیک کر دیا سوائے کی جگہ کہا ہاں کہا میرے لیے مقصد کی دعا کرو کہا عمر فاروق آپ کی کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتایا کہ کرن کے ایک ایک ایک شخص آئیں گے عامر وہ مراد کے ہوں گے اور کرن کے ہوں گے ان کا ایسا ایسا معاملہ ہوگا وہی باتیں پھر دہرائے کہ ایسی ایسی بیماری ہوگی والدہ کے ہوگئے لیکن ان کی خصوصیت لو کمان اللہ کے نہ بھر رہا وہ اگر سے بڑے غریب نظر آئیں گے ماں کے بہت فرما بردار ہیں اس میں سلوک کرنے والے اپنی ماں کے لیکن اسی لیے اللہ نے ان کو درجہ کیا دیا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں کہ اللہ ایسا کرنا ہے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا اگر وہ تم کو مل جائے تو تم اس سے مغفرت کی دعا کرنا اسی لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو عمر فاروق کہہ رہے ہیں وہ اس سے عمر فاروق اچرا ہے وہ بچرا میں سے جنت کی بشارت کتنی بار رسول زبان رسالت سے ملی کیا کیا مقام مرتبہ ہے اپنے سے کم درجے والے شخصیت سے درخواست کر رہے ہیں یہ توازو ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی چھوٹا نظر آ رہا ہے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے ہو سکتا ہے اس کا درجہ اللہ کے پاس بڑا ہو اور اصل چیز نیکی ہے انسان کی اور یہ صحابہ کا کردار حضرت اویس نے ان کے لیے دعا کی اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا آئی نہ سرید یہاں سے واپس لوٹ کے تم کہاں جانا چاہتے ابھی تو حج پہ آئے تھے کہا کوفہ کا ارادہ ہے کہا تم چاہو تو میں کوفہ کے عامل کے لیے عامل کو تمہارے نام پہ تمہاری طرف سے خط لکھ دوں کہا حکونا من غبرا الناس سے احب و غور کیجیے جملہ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں کہ میں معمولی اور پیچھے رہنے والے لوگوں میں یعنی گمنام لوگوں میں عام لوگوں میں رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا اعلان ہو تشہیر ہو اشتہار چھپے میرا نام کا ڈڈورا پیٹے غور کیجئے یہ نیکی نیک لوگوں کا مزاج آج ہمارا مزاج کیا ہے نیکیاں کرتے نہیں ہیں اور کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اس کا مظاہرہ ہو دکھاوا ہو اخبار میں چھپے ادھر چھپے ادھر چھپے جہاں ضرورت ہے میں اس کی مذمت نہیں کرتا ڈرنا چاہیے بندے کو صحابہ کرام کی طرح سلف کی طرح کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کر کے کہیں اپنی جو چھوٹی موٹی تھوڑی موڑی نیکیاں کی وہ ضائع نہ کر دیں کہ لوگوں میں نام ہو جائے اور یہاں اللہ کے یہاں اس کا ثواب ختم ہو جائے تو اویس کرنی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عام لوگوں میں رہوں پچھلے لوگوں میں رہوں گمنام لوگوں میں رہوں عمر نے نہیں لکھا اگلے سال ان کے علاقے کے ایک بڑے آدمی کا حج پہ آنا ہوا پتہ چلا کہ یہ بھی انہی کے علاقے کا ہے حضرت عمر نے ملاقات کی پوچھا کہ تم اویس بن عامر کرمی کو جانتے ہو کہا ہاں جانتا ہوں کیا حال ہے بڑا برا حال ہے وجب تو رس رس الحال الحال تو تو کہ میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ بڑا بدحالی تھی کسم کرسی کی حالت اور مال و متا بہت کم ہے کوئی پونجی سرمایہ نہیں ہے ان کے پاس ہاں اچھا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ایسا کرے اور کہا تم ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے فرماتے ہوئے سنا ان کو بھی حدیث سنائی کہ اویس ہوں گے وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اللہ پر کوئی پسند خالی پورے رہے گا وہ ملاقات کرنا تو ان سے استفار کی دعا کروانا کہا اچھا یہ مالدار شخص جب واپس لوٹا تو جا کر خصوصی طور سے اویس سے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اویس میرے لیے استغفار کرو اویس نے کہا کہ انتا احدث ہو عمران بے سفر سوال ہے ارے آپ تو خود اچھے سفر پہ واپس لوٹے ہیں ابھی ابھی لہٰذا آپ میرے لیے دعا کرو کہا نہیں آپ میرے لیے استغفار کرو ہاں نہیں نہیں آپ ہاں نہیں آپ کرو میرے لیے ہلس ویس نے جب ان کا اسلام دیکھا تو پوچھا کہ اور عمر کیا تم تمہاری ملاقات عمر سے ہوئے کہاں ہاں، آپ سمجھ گئے تو کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے مفسرت کی دعا کرتا ہوں اس امیر آدمی نے حضرت ویس کو کچھ اچھا تحفہ اچھا لباس تحفے میں دے دیا لوگ سوال کریں گے ویس کو کہاں سے یہ اتنا اچھا لباس مل گیا اگر نیک ہے پتہ چل گیا اس وقت کا مزاج تھا کہ نیک لوگوں پر خرچ کیا جائے نیک ہے اللہ کے پسندیدہ ہے یہ بات معلوم پڑ گئی رسول اللہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں تو ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں ہمارے یہاں اس جگہ پر خرچ کرنا چاہتے ہیں ہم جہاں نام شہرت ہو واقعی اگر کوئی بیوہ ہے یتیم ہے والدین ہے وہاں ہم اس میں سلوک کر رہے ہیں تو کہاں شہرت مل رہی ہے اعلان ہو رہا ہے یہ انسان کے داخل کے جذبے کی علامت ہے بہرحال حضرت اویس رضی اللہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا کیا مقام ہے اگر وہ تاریخی روایت سے صحیح مانی جائے کہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بن سکے رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں آ سکے تو یہ ایک فضیلت سے محروم ہوئے لیکن والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر اللہ نے ان کو یہ درجہ دے دیا صبر کرنے پر اور دینداری اختیار کرنے پر یہ درجہ دیا کہ اگر اللہ کے جناب میں کوئی دعا کر لے تو اللہ کا کر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا چاہیے والدین کے ساتھ اس میں سلوک انسان کو اعلیٰ درجات سے نوازتا ہے اور والدین کے ساتھ بدسلوکی انسان کو برائی تک برائی کے درجے میں پہنچا پہنچا دیتا ہے اس طرح کے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں میں اس بات پر ختم کروں گا کہ آج کی صورت حال ہماری جو بنتی جا رہی ہے وہ قیامت کی علامتوں اور عذاب کے عذاب اور فتنوں کو دعوت دینے والی شکل بنتی جا رہی ہے حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان بات بیان فرمائی تھی کہ کئی چیزیں بیان کی اس میں سے ایک وجہ بتائی کہ ننگے پاؤں ننگے بدن ننگے سر یعنی بد تہذیب اور جاہر لوگ اونچی اونچی کوٹیاں بنائیں گے بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں بنائیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے آج دیکھ لیجیے جاہل آدمی دنیا داری میں کوئی منصب کوئی مقام پاتا ہے تجارت میں ادھر ادھر کہیں لگ گیا اور کیا کیا صورت حال ہو گئی تو مالداری کوئی بہت بڑی عزت کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ گرے پڑے لوگ بد تہذیب لوگ جاہل لوگ یہ بھی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مالدار کا معاملہ ویسے ہی ہوگا اچھے لوگ بھی ہیں اور اسی میں ایک جملہ فرمایا کہ دل رب بتا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اس کی کئی تشریح کی اور من یہ کہ بھائی ایک عورت ایسی ہوگی کہ وہ لونڈی رہے گی اس کی بچی پیدا ہوئی آزاد ہو گئی کسی امیر گھرانے میں چلی گئی یا امیر ہو گئی بعد میں اور اس کی ماں جو ہے وہ بکتے دکھاتے پھر اس کی ملکیت بن گئی آگے یعنی جو بیٹی ہے وہ اپنی والدہ کی مالکن بن گئی ایک ظاہری معنی یہ ہے لیکن جو زیادہ مشہور معنی ہے وہ یہ اہل علم نے کہا کہ کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی مطلب بچی اس کی گود میں اس کے پیٹ کوپ سے جنم لینے والی اس کی گود میں پلنے والی اس کی تربیت سے بڑھنے والی جب لڑکی بڑی ہوگی تو اپنی ماں پر اپنا حکم اور آرڈر چلائے گی ماں کی فرما برداری نہیں کرے گی ماں کے ساتھ اس کے سلوک نہیں کریں گے بلکہ ماں پر سختیاں گے بات میں ختم کر رہا تھا لیکن یہ آیت ادھوری تھی اس کا ترجمہ صرف کر دوں اللہ دوبارہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی وبل والدین احسان اور والدین کے ساتھ احسان کرو اس میں سلوک کرو ان یب لغن نہ دخل کے بارا آہا ہوما ماں اور پلا اگر ان میں ان میں سے کوئی کوئی ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلاں اللہ الحما یہ بڑھاپے کے لفظ کا اہل علم نے تفسیر اہل مفسرین نے کہا ہے کہ بڑھاپے کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ اس عمر میں وہ محتاج ہو جاتے ہیں بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ اب ان کی کمائی دمائی اور ان کے احسانات کا سلسلہ سمجھ جاتا ہے اب اس کی باری آ گئی ہے اب وہ بوجھ سمجھتا ہے اور ان پر خرچ کرنے یا دوسرے کاموں کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ اب بے ہی برتے کہ ابھی ان سے فائدہ نہیں ہے اعتبار کل میں چھوٹا تھا ابا نوکری کرتے تھے تجارت کرتے تھے کاروبار کرتے تھے محنت مشقت کرتے تھے تو ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں کچھ آتا تھا اب وہ بستر پر بیٹھ گئے ہیں محنت مشقت نہیں کر پاتے تو بڑھاپے میں اس حسن سلوک کی زیادہ ضرورت ہوتی اور آدمی ان کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے اس لیے بطور خاص اس کا ذکر کیا ہوا تھا ہر حالت میں یہ حکم ہے کسی بھی حالت میں اگر جوان بھی ہے ماں باپ تو فلاں اف تو ان سے اف بھی نہ کہو اف اللہ جلدی کہتے ہیں کہ ایک انسان کوئی انسان سے جو تکلیف دینے والا کوئی لفظ تصور کیا جا سکتا ہے وہ ہلکے سے ہلکا یہ ہے کہ اف کہے والدین کے لیے اف کہنا آپ اگر کسی دوست کو اف کہتے ہیں کسی فلاں اور فلاں کو اف کہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر ماں باپ کو کہتے ہیں اس جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے جس سے ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے ان کی آپ کر رہے ہیں یہ گناہ کبھی آپ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں ماں باپ کے احسان کی ناشکری کر رہے ہیں احسان فراموش کر رہے ہیں اپنے رب کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں رسول کی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں اپنے آپ کو عذاب کی دعوت دے رہے ہیں تو ان سے اف نہ کہو علامہ ابن جزی کہتے ہیں کہ اف ہلکے سے ہلکا لفظ تکلیف دینے والا ہو سکتا ہے لہذا اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ ہو جس میں والدین کے لیے اذیت و تکلیف اور ستانے کی بات ہو وہ ناجائز اور حرام ہے اب جب اس حرام ہے تو اس سے بڑھ کر جو چیزیں ہو سکتی ہے جس میں آپ گالی دیوے ماں باپ کو برا بھلا کہیں لان تان کریں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ اللہ کے نزدیک انتہائی برا شخص ہوا ہے میں یل آنا میں میل آنا والد ہے لان اللہ میل آنا والد اللہ کی لانت ہے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ پر لانت ہے تو ماں باپ پر لانت بھیجنے کی دو شکلیں ایک تو یہ کہ خود گالی دے خود برا بھلا کہے دوسری شکل یہ کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے لانت بھیج سکتا ہے کیسے معلوم کر سکتا ہے کہا کہ یا لانو ابر رجو اور یا لانو ابا ہو یا لانو یسب یسب یسب ہوسما کہ آدمی اپنے کسی مقابل جس سے جھگڑا کر رہا ہے یا کوئی مقابل ہے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر کس کے باپ کو گالی دے رہا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو آپ براہ راست اپنی ماں کو نہیں دے رہے اپنے باپ کو گالی نہیں دے رہے لیکن اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بن رہے ہیں اگر آپ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے رہے ہیں پلٹ کے وہ آپ کو دے رہے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے باپ کو گالی دے رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول تشریح کے ساتھ خود ہی وضاحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشریح کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ کی ہو اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جن کی زبانوں پر ہے ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں اس کو اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اب آپ جب کسی کو گالی دے رہے ہیں اور پلٹ کر وہ دے گا تو اس کا مطلب آپ لانت کے مستحق بن رہے ہیں اس لیے کہ آپ ذریعہ بن رہے ہیں اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا تو اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نہ کہو وہ ولا تنہر ہوگا اور نہ ہی ان کو جھڑکو یہ تو اور بڑی بات ہے مجھے بہت میں حیرت کرتا ہوں جب یہ سنتا ہوں کہ بعض مرتبہ کہ کچھ ایسے بھی واقعات ہو جاتے ہیں کہ بیٹے نے باپ پر تماشا مار دیا تماشا لگا دیا گھر سے نکال دیا شادی کے بعد جو ہے وہ بیوی کے چکر میں یا ہمارے یہاں مشہور ہو جاتا ہے یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہی وجہ ہو کوئی اور بھی وجہ ہوتی ہے انسان کی اپنی کمزوری ہے ہمارے یہاں مشترکہ خاندان رہتے ہیں جو اسلامی مزاج تو نہیں ہے لہٰذا یہ معاملات ہوتے ہی ہیں تو اہل علم نے کہا ہے کہ اگر ماں باپ میں اور آپ کی بیوی میں کوئی تنازع ہے خاص طور سے ساتھ اور بہو کے معاملے میں بہت مشہور معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو اس کی کوشش اور تدبیر کرنی چاہیے کہ دونوں کے درمیان کیسے محبت پیدا کی جائے سنا پیدا کی جائے بدگمانیاں دور کی جائیں اپنی بیوی کو سمجھایا جائے والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے دونوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جائے کہ دونوں کو یہ محسوس ہو نے لکھا رہا نے کہ آپ والدہ کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ اس کو لگے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے بیوی کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو دونوں جب اس بات میں رہیں گے تو ان دونوں کی طرف کھینچاؤ والا معاملہ تناؤ اور کھینچاؤ کم ہو جائے گا اس لیے کہ یہاں محبت کے کی بنیاد پر ہی اختلاف پیدا ہوتا ہے ماں کو یہ نفسیاتی طور سے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی بھر پالا پوسا خونے جگر پلایا اور یہ آ کر اس نے قبضہ کر لیا اور یہ مجھ سے دور ہو گیا اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے لہٰذا آپ یہ محسوس نہ ہونے دیں تو ماں ناراض نہیں ہے اور اس سے خوش رہے تو ہمیں تدبیر اختیار کرنا چاہیے اس کے لیے ہم کو دماغ لگانا ہے کوشش کرنا ہے توجہ دینی ہے لیکن ان سب چیزوں کے لیے کسی کے پاس فرصت ہی نہیں آج ہمارے شوق کے لیے تفریح کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے دین کے لیے دین کی باتیں سمجھنے کے لیے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے اور جب یہ فرصت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نتیجہ آئے گا تو پھر آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو مہلت نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اللہ نے فرمایا ولا تنہر ہوما وقل قول کریما اور ان کے ساتھ ان کو جھڑکو نہیں اور ان کے ساتھ ادب اور احترام والی باعزت بات کرو احترام کے ساتھ پیش آؤ والدین کے ساتھ وہ بہتر سے بہتر کلمات اور خطاب اختیار کرنا چاہیے جو آپ کر سکتے ہیں لہما جنا المن الرحمٰ اور رحمت اور نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ اپنی ذلت اور آجلی کے بازو کو جھکا کر رکھو جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتے ہوئے جو ہے فرق کو شفقت سے پھیلا کر اس کو اپنے پناہ میں لیتا ہے ایسے آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ انتہائی نرمی کا اور اپنے بازو کو جھکا کر رکھو اہل علم نے کہا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ بولنا چالنا کال کال بات چیت یہاں تک کہ نظر سے گھورنا بھی جائز نہیں ہے جس میں یہ محسوس ہو کہ آپ ناراض ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ تیز نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھو جس سے ان کو تکلیف پہنچے اور لگے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے دوسری آیت اللہ نے فرمایا انسان اب والدہ ہم الگ ہو ہم نے انسان کو حکم دیا انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھائے رکھا حمل کی حالت میں رکھا اور فسال ہو کہ آمین اور اسے دو سال تک اس کو دودھ پلایا دو سال میں اس کی دودھ چھوڑایا انش کرلی والے والدہ تو ہم نے حکم دیا وصیت کی اس بات کی کی کہ میرا شکر ادا کر اور میرے اپنے والدین کا شکر ادا کر میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد والدین کا حق کا حکم دیا اپنے شکر کے فوراً بعد والدین کے ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیا یہ والدین کے اعلیٰ ترین مقام کی دلیل ہے علامہ امام سفیان ابن صفیانہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام قرطبی کہتے ہیں کہ والد اللہ کا شکر یہاں کہا اور والدین کا اللہ کا شکر کس بات پہ کہ اس نے ایمان دیا بہت سی نعمتوں میں ایمان کی نعمت اس پر شکر اور والدین کے شکر کیوں ادا کرنا ہے اس لیے کہ انہوں نے تربیت دی وہ اس سے چھوٹ گیا کہ اور تم یہ دعا مانتے رہو اپنے والدین کے لیے وہ رب ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ کہ یہ کہتے رہو کہ پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی فرما ویسے ہی نرمی کا سلوک کرا جیسے ان دونوں نے مجھ کو رحم اور مروت کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ میرے مجھے تربیت دی مجھے پالا پوسا یہاں کئی مسائل لوگوں نے نکالے ہیں اس سے پتہ چلا کہ جتنی تربیت کے لیے والدین نے بچے کی محنت کی دنیا کی تربیت ہو یا دین کی تربیت ہو کاروبار سکھایا آپ کو کہیں پڑھایا آپ کو آپ کو چلنا پھرنا سکھایا کوئی تعلیم دی جو بھی چیز سکھائی ہے جو دنیا اور آخرت سے بھلی ہے وہ تربیت کا حصہ ہے اب جتنی تربیت ہوگی اتنا آپ کے اوپر والدین کا حق بڑھتا جائے گا اور کسی سے بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ والدین کے علاوہ اگر کوئی دوسرا بھی آپ کی تربیت کر رہا ہے آپ کی خالہ ہیں آپ کے ماموں ہیں آپ کے نانا ہیں آپ کے دادا ہیں تو جو آپ کی تربیت کر رہا ہے دیکھ بھال بچپن میں پالا پوسا دیکھ بھال کی اس کا آپ پر حق بنتا ہے اس کا حق آپ پر عائد ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر دنیا کا کوئی کوئی استاد ہے کوئی عالم ہے کوئی مدرس ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے کوئی چیز سکھا رہا ہے تو جتنا وہ سکھا رہا ہے جتنی آپ کو تربیت دے رہا ہے جتنی دین کی اور اچھی باتیں بتا رہا ہے اس کے اعتبار سے استاد آپ پڑھائے جاتا ہے علامہ بن ناصر صادی نے اپنی تصویر میں اس آیت کے انہوں میں کہا کہ آیت سے نکلتا ہے کہ جس طرح انہوں نے میری تربیت کی ویسے تو رحم فرما تو اب والدین نے سب سے زیادہ تربیت کی اس کے علاوہ جو بھی تربیت کرتا ہے استاد ہے تو اللہ کے اللہ آگے جو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ اور ان کی شکر گزاری ان کے احسان کو آپ پورا نہیں کر سکتے پیٹ پر لاد کر بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ حج بھی کراتے ہیں تو آپ نے والدین کے حق کو ادا نہیں کیا امام سفیان سوری سفیان ابن ہوجینا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ والدین کا اللہ کا حق تو ایمان کا ہے والدین کا حق تربیت کا ہے اس دونوں کا شکر ادا کرنا ہے تو آپ اگر پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں شکر گزاری کا حق ادا نہیں ہوا یہ آپ اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور ہر پانچ نماز کے بعد آپ ماں باپ کو دو کو دعا دے رہے ہیں ان کو دعا میں یاد رکھ رہے ہیں تو یہ والدین کی شکر گزاری کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے اپنے ماں باپ کو اپنے والد اپنے رب کو اللہ کا اور اپنے ماں باپ دونوں کا شکر روزانہ پانچ وقت کم سے کم ادا کرتے رہیے ان کے تفصیل کے مطابق المسیح تم کو میری ہی طرف پرٹ کرانا ہے وہ ان جاہدا کا اللہ انتشر کبھی مالی صلی بھی علم اور اگر وہ تم کو اس بات پر مجبور کریں دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ میرے ساتھ شیر کرو اس چیز کو شریک ٹھہراؤ اس چیز کو جس کا تم کو علم نہیں ہے بغیر علم کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ہاں جس کا تم کو علم نہیں ہے فلاں تو ہوا تو تم ان دونوں کی اطاعت فرما برداری نہ کرو وہ صاحب ہوما پھر دنیا معروف اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرو وہ طب سلیب لمن اناب عناب علیہ اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف پلٹنے والے ہیں تم میں علیہ مرج حکم پھر سب کو میری ہی طرف پلٹ کرانا ہے انب بے حکم بات تم تعمل عمل بس میں تم کو اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے اور اس کا خبر دینے کا مطلب پھر اس کا نتیجہ بھی دوں گا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حقدار کو جن جن کا حق ہم پر عائد ہوتا ہے ان کو کما حق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق فرمائے خاص طور سے اللہ کا حق رسول کا حق اور اس کے بعد رشتے داروں اور رشتے داروں سر فہرست والدین کے حق کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے والدین کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ادیت و تکلیف دینے کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں جو خرابیاں ہیں برائیاں ہیں اور اللہ کی جو ناراضگی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اصلاح حال کے ساتھ ان برائیوں اور خرابیوں کو دور فرما دے اور ہمیں عذاب کی حالت سے نکال کر اپنے رحم و کرم اور شفقت اور ثواب کی حالات میں حالت میں لیا دنیا کی جو مصیبتیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں اللہ تبارک اللہ ان سے ہم کو نجات دے فتنوں سے بچا لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم وسلم وصلی اللہ علیہ نبی محمد بارک اللہ علیہ القرآن مجید الفان ویات اللہ ذکر آیات و ذکر رحیم انہوں کا اعلیٰ کرے وہ مرض الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 أكبر الله أكبر